حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ساری بادشاہت اسی کی ہے حمد صرف اسی کو سازاوار ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے یہ کہے اس شخص کو دس غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے سو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور یہ کلمات شام تک پورا دن شیطان سے اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہی عمل کرے اور جس شخص نے ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی کہا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار آٹھ سو بیالیس